عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوش و کثرت کے دنوں میں اسے کا حکم دیتے پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 680